بھالو اور دو دوست ایک دفعہ کی بات ہے دو جگری دوست رون اور جان تھے انہوں نے دنیا گھوم گھوم کر دنیا دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ایک دن جنگل جانے کا فیصلہ کر لیا جنگل بہت گھنا تھا وہ جانتے تھے یہ خطرناک ہے یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے چاہے کیسا بھی خطرہ آ جائے ہاں، جنگل بہت خطرناک تھا اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ چاہے کیسا بھی خطرہ آ جائے وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے یک پیک انہوں نے ایک تیز گرزدار آواز سنی دیکھا ایک لہیم شہیم بھالو ان کی طرف ہی آ رہا ہے وہ دونوں خوف زدہ ہو گئے رون تیزی سے قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا جان پیچھے رہ گیا وہ درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا تو اس نے رون سے پوچھا کیا تم میری چڑھنے میں مدد کر سکتے ہو کیا تم میری درخت پہ چڑھنے میں مدد کر سکتے ہو بھالو مجھے کھا جائے گا مہربانی کر کے مدد کرو میں نیچے نہیں آ سکتا بھالو ادھر پہنچ رہا ہے اور ادھر چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے جاؤ کہیں اور جا کے چھپ جاؤ رون جان کی مدد نہیں کر سکا لیکن جان ایک ہوشیار لڑکا تھا اس نے اسکول میں اپنی استانی سے سنا تھا کہ بھالو مردہ مخلوق کو نہیں کھاتا اور اب اس نے اپنے دماغ سے کام لیا اور سانس روک کے سیدھا زمین میں پڑ گیا بالکل اس طرح جیسے کہ مردہ بھالو زمین پہ پڑے آدمی کے قریب آیا اس نے اس کے کان سونگے اور دھیرے سے جگہ چھوڑ دی کیوں بھالو مردہ مخلوقات کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں بھالو کے چلے جانے کے بعد دوست درخت سے نیچے آیا اور اس نے اپنے دوست جان سے پوچھا بھالو نے تمہارے کان میں کیا سرگوشی کی بھالو مجھے نصیحت کر رہا تھا کہ جھوٹے دوست پر اعتبار نہ کرنا وہ مشکل گھڑی میں تنہا چھوڑ دیتا ہے